دین اور جہاد کی محنت کے بعد تسبیح اور استغفار مبارک ہو جس نے دین کی خاطر جتنی محنت کی اتنا ہی اپنی ذات کا بھلا کیا مند ایسا ہی کرتے ہیں کام مکمل ہوا اب کیا کرنا ہے قرآن پاک فرماتا ہے اب اپنے کام کو محفوظ کرنا ہے اپنے عمل کو بچانا ہے وہ کیسے فصب بحمد ربی یوربی کا وسط پھر دو کام کرو اور اپنے عمل کو آخرت کے لیے محفوظ کر لو تسبیح اور استغفار تھکاوٹ کی حالت میں شیطان زوردار حملہ کرتا ہے تاکہ اعمال چھین لے جائیں غفلت گناہ آرام آزادی کا تقاضا کیا کوئی غلام بھی آزاد ہوتا ہے ہم تو اپنے رب محبوب رب کے بندے اور غلام ہیں اور ہماری اجرت اور آرام یہاں نہیں وہاں ہے جی ہاں وہاں جہاں پیاری پیاری پاکیزہ وفادار پورے انتظار کرتی ہیں کہ اپنے خامدوں کو بتائیں کہ تمہارا مالک تم سے راضی ہوا تسبیح اور استغفار کم از کم دس دن روزانہ ایک ہزار بار بھائیوں اتنے فائدے ہیں کہ شمار سے باہر اللہ تعالیٰ کی رحمت نام اعمال کی پاکی دل کی روشنی جسم میں قوت اور صحت وقت میں برکت عذاب سے حفاظت رزق میں وسعت بے اولادوں کو اولاد غموں کا علاج زخموں کا مرہم قرآن پاک میں استغفار کے فوائد پڑھ کر دیکھیں بڑی خوشخبری ہے اس کے لیے جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہو تسبیح اور استغفار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سبحانك اللهم ربنا وبحمدك استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي پہلی دعا قرآن کی اور دوسری حدیث کی جس کی قسمت جو اختیار کرے بھائیو بوجھ نہ سمجھو نعمت ہے نعمت نفس کو سست مت بناؤ بہت اوپر جانا ہے بہت اوپر